آخر كلامنا معذ سامین کرام انسان جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے شروع میں ڈاکٹر آپریشن کے لیے سرجری کے لیے اور بڑے علاج کے لیے مشورہ نہیں دیتا چھوٹی موٹی دوائیں دیتا ہے مرض کم ہو جاتا ہے تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دوائی لی انجیکشن لیا اور مرض جوں کا توں برقرار ہے تو ایک مرحلہ اور آگے بڑھ کر ڈاکٹر اس مریض کے خون کی جانچ کرتا ہے آخر ہمیں بیماری کے پہچاننے میں کہیں کوتا ہی تو نہیں ہو گئی خون کی جانچ کی جاتی ہے اور بیماری کی شناخت کی جاتی ہے دنیا کے چپے چپے میں یہ چیز عام ہے اور یہ کوئی مہنگا مرحلہ بھی نہیں ہے یہ سستی چیز ہے جانچ کا مرحلہ بخار کس قسم کی ہے کھانسی کس قسم کی ہے درد اٹھ رہا ہے تو وجہ کیا آسانی سے جانچ شہروں میں دیہاتوں میں قریوں میں ہو جاتی ہے اللہ نے دو قسم کے لوگ بنائے ایک جنتی اور ایک جہنمی سب لوگ دنیا میں اپنے آپ کو جنتی کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں کافر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم موت کے بعد سورگ میں جائیں گے جنت میں جائیں گے یہودی تو جنت کو اپنے باپ دادا کی میراث سمجھتے ہیں الجنت اللہ او نسارا نہنو ابنا واحب وہ جنت کے ٹھیکیدار دار سمجھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہودی اور نسارا ہی جنت میں جائے گا عیسائی جس کو نسارا کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہم کو چاہتا ہے ہم اللہ کو چاہتے ہیں مسلمانوں میں بریلی دیوبندی تبلیغی اسلامی مشرقی مغربی عربی اجمی شافی حنفی نہیں سب دنیا کے لوگ آتش پرس کہتا ہے کہ آگ دنیا کو جلا کر بھسم کر سکتی ہے آگ ہماری دیوی اور دیوتا ہے ہم نے اس کو خوش کر رکھا ہے اس کی پوجا کر کر ہم جنتی ہیں سمندر کو دیوی اور دیوتا ماننے والے کہتے ہیں کہ اس کا احسان ہے کہ لہریں ساحل پر آ کر یہ روک رہا ہے ورنہ ان نہروں کو آگے بڑھاتا دنیا تباہ ہوتی اور برباد ہو جاتی ایک تہائی خشکی ہے اور تین حصے پانی ہے یہ سمندری بھگوان کی کرپا ہے مہربانی کہ اس نے ہمیں جینے کا موقع دے رکھا ہے ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے کافر ہو یہودی ہو عیسائی ہو مشرق ہو نسارا ہو بت پرست ہو کون اپنی مرضی سے جہنم لے گا چھوڑیے ان کی باتوں کو ان کے بارے میں طے ہے کہ ان لوگوں کے مقدر میں جہنم ہے جنت کی ہوا بھی نصیب نہیں اس لیے کہ پاسپورٹ ایمان کا ان کو ملا ہی نہیں جب پاسپورٹ نہیں ملا تو ویزا کہاں لگے گا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ میں طیبہ پڑا وہ جنت میں داخل ہوگا ان کی باتیں چھوڑیے ان کو خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیجیے کہ ہاں صاحب دنیا بھی تمہارے لیے جنت آخرت میں بھی جنت پتہ لگے گا آخرت میں رہے مسلمان مسلمانوں میں کون جنتی اور کون جہنمی اس کے لیے دنیا کی لڑائیاں مناظرے اختلافات جھگڑے مناظرے دنیا کے ہوئے بریلیوں کے دیوبندیوں کے مناظرے بہت سارے ہوئے جماعت اسلامی کے اور دیوبندیوں کے کبھی پتہ ان کو ملی کبھی پتہ ان کو ملی ہم مسلقی جھگڑوں میں پڑھنا نہیں چاہتے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا قرآن جب نازل کیا اپنے دین کو جب اتارا تو ایک ہی بات کہی ان دین عند اللہ الاسلام اسلام اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے اس وقت دیوبند نہیں بنا تھا بریلی نہیں بنا تھا مرکز نظام الدین نہیں بنا تھا ابو لالا مودودی نہیں آئے تھے احمد رضا خان نہیں آئے تھے قاسم نانوتوی نہیں آئے تھے اشرف علی تھانوی نہیں آئے تھے حضرت جی انعام الحسن نہیں آئے تھے مولانا الیاس صاحب نہیں آئے تھے ایک ہی بات تھی ان اندینہ عند اللہ دین اللہ کے یہاں اسلام ہے وہ اب غَيْرَ الْإِسْلَامِ دینا فلحی اقبال مِنْهُ اور ایک بات کہہ دی گئی کہ دیکھو یہ جو دین ہمارے یہاں اسلام ہے اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور راستہ اپنا ہوگے اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا دو ہی باتیں دیوبندی بریلوی ہنفی شافی اور تبلیغی اسلامی کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں یا تو جنتی یا تو جہنمی یا تو عمر کا راستہ رضی اللہ تعالان یا ابو جہل کا راستہ یا صدیق فاروق کا راستہ یا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اور عبداللہ ابن سبا کا راستہ دو ہی راستے تھے آج ہر کوئی اپنے فرقے کو اپنی جماعت کو اپنی تحریک کو یہ کہتا ہے کل ہادی سبیلی ادرو الا یہ میرا مسلک ہے اسی مسلک پر نبی آئے تھے رسول آئے تھے یہ بیکار کی بات ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تبلیغی یہ دعویٰ دیوبندی یہ دعویٰ جماعت اسلامی یہ دعویٰ رضا خانی یہ دعویٰ بریلوی یہ دعویٰ ٹھیک ہے آپ نے اشتہاد کیا آپ نے کوشش کی نبی کے طریقے سے قریب ہونے کی اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا مسلقی جھگڑوں میں پڑنے کا وقت نہیں ہے اب ایمان کو سنبھالیے اب اسلام کو بچائیے اب اپنے نکاح کو بچائیے اب اپنی اولاد کو حلال کیجیے اپنی بیوی کو نکاح میں نکلنے سے بچائیے اولاد کو حرامی ہونے سے بچائیے اب جنت کی بات کیجیے اب جہنم کی بات کیجیے قیامت بپا ہوگی نہ بریلی رہے گا نہ دیوبند رہے گا قیامت بپا ہوگی نہ مسلک رہے گا نہ فرقہ رہے گا وہاں تو صرف ایک بات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کون تھا دین پر چلنے والا اور دین پر مرنے والا اور دین پر جان اور مال لٹانے والا کون تھا یہی ایک بات ہوگی مسلکوں میں جھگڑنے والوں کو ان کا جھگڑا مبارک جھگڑو تم ایمان بچاؤ اب وہ کیا کسوٹی ہے کہ اس کسوٹی پر پرکھ کر وہ دیوبندی ہو بریلی ہو اسلامی ہو تبلیغی ہو جیسے میں نے کہا کہ ڈاکٹر نے لاکھ علاج کیا دوا بدل بدل کر دیا انجیکشن بدل بدل کر دیا مہینے دو مہینے گزر گئے اور بیماری ہے کہ صحیح ہونے کا نام نہیں لیتی شفا آنے کا نام نہیں تو اب ڈاکٹر نے جانچ کے لیے بھیجا ہمارے پاس دنیا میں ایسی کون سی لیبارٹی ہے کہ جس میں اپنے خون کی جانچ کرا کر ہم یہ جان سکیں کہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہم اٹھیں گے شداد کے ساتھ اٹھیں گے حامان کے ساتھ اٹھیں گے فرعون کے ساتھ اٹھیں گے یا صدیق کے ساتھ اٹھیں گے فاروق کے ساتھ اٹھیں گے عبد القادر جیلانی کے ساتھ اٹھیں گے خواجہ اجمیری کے ساتھ اٹھیں گے جنید بغدادی کے ساتھ نام لینے والے لاکھوں ہیں میں بھی کہوں گا قاسم نانوتوی کا دامن تھام رکھا ہے کوئی کہے گا خواجہ اجمیری کا دامن تھام رکھا ہے کوئی کہے گا پیرانے پیر کے دامن کو تھام رکھا ہے کوئی کہے گا اولیاء کے ہم ماننے والے اولیاء اللہ کے تم دشمن آج حدیث اور قرآن کی اس لبرٹی میں اس لیاب میں اپنے خون کی جانچ کرائیں اپنا ایک سرا کرائیں اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں اپنے آپ کو اسکین کرائیں رپورٹ دیکھیں تو پھر قبر میں جا کر بن ربو کا وما دینو کا ومن رجل ان بوئی سفی ان سوالوں کے انتظار کی آپ کو ضرورت نہیں ہے رپورٹ انسٹنٹ مل جاتی ہے ہائی ٹیک زمانہ ہے اوپر زیرس کے لیے آپ نے صنعت کو رکھا کاغذ کو رکھا اگریمنٹ پیپر کو رکھا بٹن دبایا انسٹنٹ نیچے سے پیپر آ گیا خون کی جانچ کی فورن رپورٹ آ گئی کیا معیار ہے اب میں دیوبندی ہونے کے ناطے میں کہوں گا کہ دیوبندی جنتی غیر مقلد کہے گا میں جنتی اہل حدیث کہے گا میں جنتی جماعت اسلامی کہے گا میں جنتی لیکن مکہ مکرمہ میں غار ہرا میں جب پہلی وہی آئی تھی اقرا بسم ربک ربی خلق خلق الانسان من علق اس وقت نہ دیوبند بنا تھا نہ بریلی بنی تھی نہ قاسم نانوتوی آئے تھے نہ ابو حنیفہ آئے تھے نہ شافی آئے تھے نہ غزالی آئے تھے نہ جنید بغدادی آئے تھے نہ پیران پیر آئے تھے نہ نقش بندیا تھا نہ چشتیہ تھا نہ سہر بندیہ تھا اور نہ کوئی قادریہ سلسلہ تھا اس وقت جنت میں وہ کیسے جاتے تھے سوالات صحابہ حنفی نہیں تھے شافی نہیں تھے سوالات صحابہ نقش بندی چشتیہ قادریہ سہروردیہ نام نہیں لگا تھا آج آپ کہہ رہے ہو چلا نہیں تھا چار مہینے نہیں تھا سال نہیں تھا ان میں کے بعد جاہل دھوکہ دیتے ہیں کلام پاک کی آیتوں کا غلط معنی اور غلط مطلب بیان کر کر قرآن شریف کی آیتوں میں جہاد میں نکلنے کی آیتیں بدر کو نکلنے کی آیتیں تبوک کو نکلنے کی آیتیں اپنا جان لگانے کی آیتیں اپنا مال لگانے کی آیتیں سب اپنے اپنے فرقے کے لیے استعمال کر رہے ہیں دھوکہ ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے گا کہ تم نے قیامت کیوں کی یہ جہاد کی آیتیں اپنے مسلک کے لیے کیوں لگائی اپنے جماعت کے لیے کیوں لگائی اپنے فرقے کے لیے کیوں لگائی حق کیا تھا تمہیں نماز نماز ہے فجر کی نماز فجر ہے سنت سنت ہے مستحب مستحب ہے اثر سے پہلے چار رکعت نماز سنت غیر موقع اس کا مقام کچھ اور ہے عشاء کے بعد وطر تین رکعت اس کا مقام کچھ اور ہے فجر سے پہلے دو رکعت سنت اس کا مقام کچھ اور ہے شریعت نے جس کو جو مقام دیا وہ اسی مقام پر رہیں گے اثر سے پہلے کی چار رکعت کو اگر کسی نے فجر سے پہلے کی دو رکعت کا مقام دیا اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اثر سے پہلے کی چار رکعت عشاء سے پہلے کی چار رکعت پڑھے تو ثواب نہ پڑھے تو کوئی مواخذہ نہیں لیکن فجر سے پہلے کی سنت موقع پڑھنا ضروری ہے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی سلام سے پہلے بھی اگر وہ سنت مل رہی ہے یہ شریعت کا حکم ہے جہاد جہاد ہے وزروت سینامی الجہاد اسلام کی کوہان ہے اسلام کی روح ہے اسلام کی جان ہے اس میں بیویوں کو بیوہ بنانا پڑتا ہے اولاد کو یتیم کرنا پڑتا ہے ملک کو چھوڑنا پڑتا ہے مال کو چھوڑنا پڑتا ہے آبادی کو ویرانہ کرنا پڑتا ہے کارخانے کو اجاڑنا پڑتا ہے اب جائیں دعوتیں کھائیں اور کہیں اللہ کے راستے میں نکلو جہاد کا سواب یہ خیانت ہے قیامت کے دن پکڑ ہوگی ہمارے اکابرین یہ کام نہیں کرتے یہ آج کے کٹ ملا وقت لگا کر اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں پکڑ ہوگی قیامت میں جہاد جہاد ہے تبلیغ تبلیغ ہے مدرسہ مدرسہ ہے خانخواہ خانخواہ ہے امامت امامت ہے مکتب مکتب ہے ہر ایک کا ایک مقام ہے ہائی اسکول الگ ہے کالج الگ ہے یونیورسٹی الگ ہے میں بیبی سٹنگ کی اسکول کھولوں اور کہوں یونیورسٹی قیالت ہے یہ A for apple B for baby پڑھاؤں اور نام رکھوں انجر شاہ یونیورسٹی یہ قیالت ہے لوگ تھوکیں گے نماز سیکھنے کے لیے جائیں اور جہاد کی بات کریں بدر کی بات کریں ہنین اور تبوک کے فضائل چشمہ کریں فرشتے جوتے ماریں گے تو اس وقت جنت اور جہنم کی لبارٹی کیا تھی کسوٹی کیا تھی ہر کام صحیح ہے خان اپنا کام کر رہا ہے مدرسہ اپنا کام کر رہا ہے خطیب اپنا کام کر رہا ہے ملا اپنا کام کر رہا ہے مبلک اپنا کام کر رہا ہے دائی اپنا کام کر رہا ہے اللہ اپنا کام کر رہے ہیں مفسرین اپنا کام کر رہے ہیں محدثین اپنا کام کر رہے ہیں قاری اپنا کام کر رہے ہیں یہ تمام ملیں گے تو دین ہوگا قاری کلام پاک کے حروف کی حفاظت کر رہا ہے مفسر کلام پاک کے معنی کی حفاظت کر رہا ہے محدث نبی کے الفاظ کی حفاظت کر رہا ہے فقی نبی کے الفاظ کے معنوں کی حفاظت کر رہا ہے اولیاء اللہ نبی کے الفاظ و معنی کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں ہر ایک کی اپنا کام ہے اور کوئی کہے میں دیوبندی یہ حضرت نو کی کشتی جو اس میں بیٹھا بچا اور جو نہیں بیٹھا جہنم میں کتا نسل حرامی ہے وہ وہ سور کی اولاد ہے وہ دین ان تمام چیزوں سے مل کر بنتا ہے ابو بکر کی صداقت سے فاروق کی عدالت سے علی کے علم سے اور خالد اتنے ولید کی شجاعت سے اما عشا کے فخر فاخے سے حضرت فاطمہ کی عصمت سے حضرت قطعجہ کی قربانیوں سے ایک چیز ایک مسلک ایک طریقے کو اپنانا یہ تنگ نظری ہے اس تنگ نظری کو دور کرو اور یہ چیز مسلمانوں کو بزدل بنا کر رکھ دے گی یہ تنگ نظری بزدل بنا کر رکھ دے گی اور کامیاب ہونے نہیں دے گی گھر جو بنتا ہے گارے والے کام کی مستری کی ضرورت پلمبر کی ضرورت الیکٹریشن کی ضرورت ہاں، اور کارپینٹر سب ملیں گے نا گھر بنے گا نہیں مستری ہوگا اسی سے گھر بنے گا یہی کشتی ہے نو یہی صحیح راستہ اتنا دماغ خراب ہے آئیں گے جمعہ کے بیان میں ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھیں گے آئیں گے میلاد کے بیان میں نہیں بھی ہمارے لنگ کی کیا بھی بات نہیں ہوئی انہوں عالم نہیں ہر چیز میں ہر چیز میں ایک وقت وہ آئے گا یہ حرام الدار پہانا سن کر کہیں گے نہیں صاحب یہ ہمارے لائن کا پاخانہ نہیں ہے یہ تک نظری نکالو یہ اسلام کے دشمن ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہودی اور نسارا نے مسلمانوں کے اندر ان کو بھیج کر مسلمانوں کی بہادری کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھیجا جذبہ جہاد کو سرد کرنے کے لیے جذبہ جہاد کو مٹانے کے لیے یہ ٹولی کے اندر کچھ افراد کو لگتا ہے امریکی کتوں نے بھیج دیا ہے تم زمین کے اندر کی بات کرو آسمان کے اوپر کی بات کرو ایک صحابی آئے آخا کے پاس فرمایا آخا عذاب قبر کو سن کر محشر کو سن کر آخرت کو سن کر اور مرنے کے بعد کی زندگی کو سن کر میں شادی نہیں کرتا میں اس سماج میں نہیں رہتا میں اس معاشرے میں نہیں رہتا میں جنگل میں چلا جاؤں گا اللہ اللہ کروں گا تو یہ زمین کے اندر اور آسمان کے اوپر کی بات تھی میں بازار میں جاؤں گا اس زمین کے اوپر کی بات میں شادی کروں گا اس زمین کے اوپر کی بات یہ آسمان کے نیچے حدیث ہے حدیث آخا نے فرمایا نہیں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کے اندر رہبانیت نہیں تمہیں شادی کرنا پڑے گا تمہیں بچے پیدا کرنا پڑے گا تمہیں کاروبار کرنا پڑے گا تمہیں اسی سماج میں اسی سوسائٹی میں اسی ماحول میں اسی معاشرے میں رہ کر توحید پر قائم رہنا پڑے گا اور میرے طریقے پر رہنا پڑے گا یہ غلط کہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہم زمین کے اندر کی آسمان کے اوپر کی بات کرتے ہیں تو چلے جاؤ دفن ہو جاؤ ہم فاتحہ پڑیں گے کیوں رہتے ہو اس زمین میں کاروبار کرنے کے وقت وہ یاد نہیں آئی بات کارخانہ لگاتے وقت وہ بات یاد یہ یہ امریکہ اس جماعت کے اندر جیسے ایک ہندوستان کی مشہور تحریک ہے جمعیت العلماء ہند بعض لوگ کہتے ہیں اس میں جو چاچا بھتیجے کے اندر پھوٹ آئی اختلاف آیا اس اختلاف سے پہلے امریکہ نے ان میں کی ایک جماعت کو کچھ علماء کو اپنے یہاں بلایا اور ان کو بتا دیا ان کی ویڈیوگرافی کی وہ جس لاڈج میں تھے اور جن کمروں میں تھے مادرزاد برہنا نیم برہنا لڑکیاں آئی ان کی ویڈیوگرافی کی اور ان علماء کو بلیک میل کیا خبردار یا تو ہمارے اشاروں پر چلو یا نہیں تو یہ سیڑھی منظر عام پر لا کر تمہیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیں گے کہتے ہیں اللہ کو معلوم حقیقت ہے نہ تو ہم نے دیکھا نہ تو ہم نے سنا لیکن جس نے بیان کیا وہ حدیث کا پڑھانے والا دارلق دیوبند میں جس نے بیان کیا اس وقت اکابر علماء اور بڑے مشائق میں اس کا شمار ہے اس نے حلفیہ بیان دیا جمعیت تو جیسی تحریک کو بانٹنے کے لیے اس میں تفرقہ ڈالنے کے لیے امریکہ نے یہ چال چلی کہ کچھ علماء کو اپنے یہاں بلا کر بلیک میل کیا ہو سکتا ہے کہ اب جو نئے فرقے ہیں دیوبندی فرقہ تبلیغی فرقہ اور حنفی فرقہ ان میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے ان میں جذبہ جہاد کو سر کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کتنے لوگوں کو بتا جاری ہوگا اللہ کو معلوم ہے قیامت کے دن پتا لگے گا پھر کیوں کیوں بدر کے میں تشکیلوں سے بھاگتے ہو تم پھر کیوں جس جہاد سے بھاگتے ہو کلام پاک کی سوا چار سو آیتوں کا کیا معنی بیان کرو گے کیا مطلب بیان کرو گے تم کیوں علماء ربانی علماء حقانی مداری سے عربیہ سے نفرتیں پیدا کرتے ہو کیوں علماء اور مشائق سے دوری پیدا کرتے ہو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کا وہ ٹولہ ہے جو اس جماعت میں اور صحیح تحریک میں شامل ہو کر مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کر رہا ہے پچھلے ہفتے پونا کے قریب دو علاقے ہیں ایک ہے کراٹ اور ایک ہے ستارا دونوں علاقے پونا تک ایک پٹی بنی ہوئی ہے تبلیغی جماعت کی کراٹ کے اندر گزشتہ ہفتے بیان ہوا اور اتوار کو وقفہ ہم نے رکھا پیر کو پھر دوسرا بیان طے تھا پہلا بیان جو سنا یہی بیان جو جمعہ میں ہوتا ہے یہی بیان جو مودی کی حکومت میں گجرات میں ہوا پچاس ہزار کا مجمع تھا کوئی تلوار لے کر نکل کر مندروں کو ٹھانے کا بیان نہیں تھا کوئی چلتے کافر کو مارنے کا بیان نہیں تھا صرف قصور یہ تھا کہ چلے کی بات نہیں تھی چار مہینے کی بات نہیں تھی قصور یہ تھا کہ نوجوانوں کو بتایا گیا کہ مسلمانوں پر ظلم کیا ہو رہا ہے ستم کیا ہو رہا ہے مسلمانوں یہ عذاب آنے کی وجہ کیا حوصلے پست ہو گئے اس کے بعد ایک کہانی گھڑی کہ ستارہ کے اندر فرقہ وارانہ فساد ہو گیا حضرت آپ واپس چلے جائیے اب جا کر جو دیکھا نہ کوئی فساد نہ کوئی پولیس تعین صرف ڈر اگر ہم بھائیوں بزرگوں دوستوں کی بات کرتے اگر ہم خواب غفلت میں سنانے والی باتیں کرتے اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا اگر کوئی رنڈی آتی اگر کوئی قبال آتا اگر کوئی عرس کا میلہ لگتا کیا یہ جماعت نہیں انل منکر کے تحت اس کو روک سکتی تھی صرف اس لیے کہ ہم درد رکھتے ہیں سینوں میں ان قید میں تڑپنے بلکنے والے مسلمانوں کا صرف اس لیے کہ ان قید میں بے قصور مسلمان پس رہے ہیں اور ان کی بے بیویاں بیوگی کے بغیر کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی اولاد یتیم کے بغیر یتیمی کی زندگی گزار رہی ہے اگر بیان ہوتا تین نمبر کا آٹھ نمبر کا جنت کے تذکرے ہوتے کیا یہی سلوک کیا جاتا قصور یہ کہ ہم بیدار کرنے والے گلی کوچوں کے اندر ان کی ایک ایک عورت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والی ایک ایک مرد تین اسلام کی توہین کرنے والا کرناٹک کے اندر یہاں بنگلور کے علاقے کے اندر کارپوریشن کا جو الیکشن ہوا اس میں بی جے پی کی زیادہ سیٹیں آئی یہ کس بات کی غمازی یہ کس بات کی نشانی ہم سیاست کی باتیں نہیں کرتے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ بی جے پی کی سیٹوں کا زیادہ آنا ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ بی جے پی نے بابری مسجد کو ڈھایا بی جے پی نے گجرات کی سرزمین کے اندر قتل عام کا ننگا ناچ ناچا اس کا مطلب یہ اس سرزمین کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے وفادار کم ہیں اور مسلمان چنپٹن پٹن کے علاقے کے اندر ڈیڑھ کروڑ کی لاگت سے یس کے بیڑی والا سید سعادت سخف نام ہے جس کا مندر کو اس نے تعمیر کر کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے پیشانی پر کلنگ لگایا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی روح کام گئی ہوگی جب پریس کانفرنس کے اندر اس مردود و ملون نے اللہ کے نبی دنیا میں شرک مٹانے کے لیے آئے کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے بت پرستی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ڈیڑھ کروڑ کے اندر میرے کتنے بھائی جہلوں سے رہا ہو سکتے تھے میں کتنے مریضوں کا علاج ہو سکتا تھا سیکولرزم کی دہائی دے کر جمہوریت کا نعرہ لگا کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر کہ ان کے زمانے میں مٹوں کو پیسہ دیا جاتا تھا مندروں کا تعاون کیا جاتا تھا برہمنوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ عام مسلمان نہیں تھے وہ سعید الاولیاء تھے وہ سعید الاقتاب تھے وہ اللہ کے ولی تھے وہ شہید تھے وہ ان کا مقام اللہ کے یہاں بہت اونچا تھا میسور کی جامع مسجد کا جب افتتاح ہوا تو حضرت نے کہا کہ وہ مسلح پر آئے جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی نماز نہ چھوٹی ہو بڑے پگڑیاں والے تھے بڑی داڑیاں والے تھے بڑے سند و دفتار والے تھے کسی کی ہمت نہیں تھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ اس فقیر کی کوئی نماز آج تک قدا نہیں ہوئی یہ کہتا ہے کہ مٹوں کو دیا اس لیے دیا وہ انگریزوں سے مل رہے تھے پیسہ دے کر سازش کو ناکام کرنے کے لیے پیسہ دیا جیسے ووٹ میں دیتے ہیں پیسہ مسلمان ہندو کو دیتا ہے ہندو مسلمان کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اسے اسلام سے محبت ہو گئی پارٹی کو جتانا مقصد ہوتا ہے الیکشن میں ووٹ لینا مقصد ہوتا ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کرناٹک کی سرزمین سے انگریزوں کے پنجے اکھاڑنے کے لیے ان مندروں کے اندر سازشیں ہو رہی تھیں ان کلیانہ منڈپوں کے اندر انگریزوں سے میل جول کی باتیں ہو رہی تھی روپیہ پھینک کر کتے کو ہڈی ڈالنے کی طرح آپ نے روپیہ دیا دھرم کو پسند کر کر مذہب کو پسند کر سیکولرزم اور جمہوریت کا نعرہ نہیں لگایا آپ نے صرف ایک سازش کو ناکام کرنے کے لیے کتے کو ہڈی ڈالی تھی ڈیڑھ کروڑ روپے کے لاگت سے چند پٹن کے علاقے کے اندر ایس کے والا سید سعادت ثقافت کل کے راشٹری سہارا اخبار میں تصویر آئی بھی ہے آپ دیکھیں ڈیڑھ کروڑ کی لاگت کیا سمجھتے ہیں شیموگا کے فساد میں ڈیڑھ سو نوجوان جو قید ہوئے تیرے مندر کے تعمیر سے ان کو رہا کر دیا جائے گا کشمیر میں ظلم ستم کو ختم کر دیا جائے گا ٹاٹا اور کوٹا کے تحت جن بے قصور نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا گیا ان کو رہا کر کچھ نہیں ہوگا ولن ترزا انکل یہود ولن نسارا تک تب یا ملت ہوں پوری زمین تو مندروں سے بھر دے پجاریوں سے بھر دے رام کے بتوں سے سیتا کے بتوں سے بھر دے میرا اللہ کہتا ہے جب تک تو ان کے طور طریقوں پر نہیں چلے گا اس وقت تک وہ تجھ سے راضی نہیں ہو سکتے ایک مسجد وہ بھی بنائے کچھ قیدیوں کو وہ بھی آزاد کرے جس جگہ پر اذان پر پابندی ہے یا لاؤڈ اسپیکر پر پابندی ہے ذرا محبت کا نمونہ تم بھی تو دکھاؤ مسجد گرانے کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے سینا تان کر کہتے ہیں کہ مسجد کو گرانے والا دیش کا وفادار ہے درگاہ کو گرانے کی بات آتی ہے مسلمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کوئی ایڈوکیٹ اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آفس کو آگ لگائی جاتی ہے اور آگے بڑھ کر اس کا قتل ہی کر دیا جاتا ہے یہ کون سی محبت ہے ایسے زمانے کے اندر ایسے ماحول کے اندر ایسے جو ہے معاشرے کے اندر ہرگز ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے غیروں کو خوش کر کر ہم کامیاب ہوں گے صحابہ کرام جو طریقے پر چل کر کامیاب ہوئے قرآن کو تھام کر حدیث کو تھام کر اللہ کا نام بلند کر کر نبی کا نام بلند کر کر آج ہم جو ہے مندر تعمیر کر کر آج ہم جو ہے ان سے ہاتھ ملا کر چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے اور کمپرومائز کر کر اور سینے سے سینہ لگا کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم کامیاب ہوں گے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی عزت اللہ کے راستے میں ہے عزت اللہ کے نبی کے راستے میں ہے مسلمانوں علاج کے لیے دو نماز پڑھ لو بڑا برا وقت آنے والا ہے انکھیں دیکھ رہی ہیں فراست ایمانی محسوس کر رہی ہے مسلمانوں کیا باقی ہے عزتیں چلی گئی مکان لٹ گیا دکان لٹ گیا برسوں ہمارے نوجوانوں کو پیٹ کے اندر کرنٹ کے جھٹکے دیے جانے لگے پیاسا رکھا گیا پانی پوچھنے پر پیشاب دیا گیا مسلمانوں ہماری ماں اور بہنوں کو مادر ذات برہنا کیا گیا ان کی آبرو لوٹی گئی ان کی عزت لوٹی گئی اب کیا دیکھنا چاہتے ہو آ جاؤ حیا السلام حیال حیا میرا اللہ کتنا پیار سے بلاتا ہے آ جا نماز کی طرف آ جا آ جا کامیابی کی طرف آ جاؤ یہ فرقے یہ جماعتیں جب کراٹ کا پروگرام ہوا یہ نمبر والی جماعت کے حوصلے پست ہو گئے اللہ ہمیں اور ہندو مل کو ہی حضرت ضرورت نہیں تمہاری کبھی کفر اور اسلام ملا ہے کبھی جنت اور جہنم ایک ہے یا اللہ اگر کوئی قبال جاتا واپس آتا کوئی کرکٹ پلیئر جاتا واپس آتا کوئی تاب غفلت میں سلانے کے بیان کرنے والا جاتا ہم کیا ملتا ہے ہمیں پولیس پیچھے لگی ہے انٹیلیجنس پیچھے لگی ہے حکومت کی نگاہیں آگے پیچھے ہماری ہیں ہم مرتے ہیں درد رکھتے ہیں لال کا باقی نفس کالا آزادی ان لمیو بنو بحاد الحدیث یا صفا اے رب کائنات ہم قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے ہمارے نبی و کا زخم لے کر میدان محشر میں آئیں گے اور تم کچھ تو امریکہ کی کریم لگا کر جاؤ گے جگہ جگہ سازش ہے ایک اسلامی ملک کے اندر وہ کیا ہے جلیٹ پلیٹ جو بلیٹ کی کمپنی ہے اس نے ایک شو کیا ہر جگہ ہر جگہ ہم نے کیا بگاڑا کیا بگاڑا کس ماں کی آبرو لوٹی ہندو کی کون سے مندر کو ڈھایا کون سے گردوارے کی برائی ہم نے کی کیوں اس سیکولر ملک میں اس جوہری ملک میں قرآن پڑھنا جرم ہے ٹوپی رکھنا جرم ہے امامہ رکھنا جرم ہے داڑھی رکھنا جرم ہے اس میڈیا دہشت گرد نے کیا ماحول بنا رکھا ہے ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے ابھی کیس فائل نہیں ہوا یہ آئی آر رجسٹر نہیں ہوا یہ شیطان میڈیا صبح سے شام تک چیوگم کی طرح بچے چیوگم کھاتے ہیں کھینچ کھینچ کے چھوڑتے ہیں کھینچ کھینچ کے چھوڑتے ہیں بریکنگ نیوز بریکنگ نیوز کیا ایک لشکر طیبہ کا دہشت گرد پکڑا گیا ایک پڑوس ملک کا دہشت گرد پکڑا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ایک سیڑھی رہتی ہے گجرات کے ایک عالم کو پکڑا گیا تین سال تک قید میں رہے جرم یہ تھا کہ عمر مختار کی سیڑھی تھی عمر مختار ایک انگریزی فلم ہے غالباً اس کو کس نے بنایا اس کو اس ملک میں کس نے لایا کیا ہے جرم اس میں بعد میں عدالت نے کہا کہ ان کو عزت کے ساتھ بری کیا جاتا ہے اور تر شول کھلے عام بانٹیں مسلمانوں پر خودکش حملے کرنے کی بات کریں مسلمانوں کو مکت المکرمہ جانے سے روکیں فکر رکھتے ہیں اور کتنے علماء یہ فکر رکھتے ہیں مدرسوں میں جا کر ہم نے رویا ہم ان کے قدموں پر پڑے بہت ابی موقع دنیا کی ہر چیز میں بدلاؤ آیا ہے بسیں بدل گئی ٹرین بدل گیا ہوائی جہاز بدل گیا سڑکیں بدل گئی فلائی اوور آ گیا کپڑوں کا ڈھنگ بدل گیا مساجد کی عمارتوں کا ڈھنگ بدل گیا ایک لاکھ فارغین مداری سیربیا ہندوستان کو ملتے ہیں کیوں ایک محمد بن قاسم اس میں نہیں ہوتا ہم روئے اس لیے ہمیں بھگا دیا گیا کہ تم ہماری پول کھولتے ہو ایک ٹیپو پورے میسور کے لیے شیر میسور بنا ہوا تھا ایک صلاح ایو بھی پورے یہودیوں کے ناک میں دم کیا ہوا تھا دارلوم ساڑھے تین ہزار دیتا ہے ندوا ڈیڑھ ہزار دیتا ہے مظاہر دو ہزار دیتا ہے یہ چلر پلر مدرسے کوئی پچاس کوئی سو ایک لاکھ فارغین اس ملک کو ہر سال مدارس دیتے ہیں ایک ٹیپو کیوں نہیں پیدا ہوتا ہم روئے ہم گر گڑائے ہم قدموں پر پڑ گئے انہوں نے کہا کہ اگلا پروگرام نہ ہونے دو تو بانٹا پھوڑ کر رکھ دے گا کہا جاتا ہے قوم کی چرم میں قربانی کا حساب کہا جاتا ہے کروڑوں کی زکات کیوں نہیں ملتا اگر مل رہا ہے تو یہ چھوٹا کافر ہمیں کیوں ڈرا رہا ہے برطانیہ کی سرزمین میں فوجیوں کو ٹریننگ ٹریننگ کیمپ کے اندر بیت المقدس گمبد خزرا خانہ کعبہ کی عمارت اور ان فوجیوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت کو نکال کر اس کی برائی پیدا کرنے کے لیے ٹرین دی جا رہی ہے کعبے کو شوٹ کرو گنبد خزرہ کو شوٹ کرو برطانیہ کے غیرت مند مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ ارے کمینوں گنبد خزرہ ہی ملا تھا ایک کامکا ایک پتلا بنا لیتے تو کہنے لگے نہیں افغانستان عراق میں ہماری فوجیں جا رہی ہیں وہاں اس قسم کے ہم ان گدھوں کو کون بتائے گمبد خزرہ عراق میں افغانستان کے اندر حرم شریف ہے کون سا قدم اس جلٹ کمپنی نے اسلامی ملک کے اندر ایک نمائش کی اور مسلمانوں کو کہا اپنا آئی ڈی مسلمان ہونے کا لیا ہے ہم ولڈ ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں کیا ہندوستان کے اندر ایک ہزار لوگوں کی داڑھی مڑی گئی ہم ڈھائی ہزار مسلمانوں کے چہروں سے نبی کی سنت نکال کر ایک عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں بلیڈ والا ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے ہمیں یہ جو معمولی پاکٹوں کے اندر کھاتے ہیں کرکرے وغیرہ یہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں ہمیں ایمان سے نکالنا چاہتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ہر کوئی ہمیں جگانے والا بیدار کرنے والا اور کوئی جگانے والا ہو کوئی خاص تحریک اور کوئی خاص جماعت نہ بابا ہم اور ہندو ملے ہوئے ہیں آپ برائے کرم ہم اور ہندو کے اندر فساد نہ بپا کریں یہ گمبد خزرا پر یہ ابو غریب جیل میں اور یہ گوانتا ناموں میں کی جیل کیا ہو رہا ہے ان کے چہرے یہاں دیکھو ان کی اصلیت یہاں دیکھو یہ کون ہے انسان ہیں کہ بھیڑ یہ ہیں یہ بنو آدم ہیں یا سور کی مخلوق ہیں سور کے پیدا کردہ لوگ ہیں یہ دیکھو یہاں پر جا کر دیکھو چہرے ان کے کیا سلوک ہو رہا ہے کیا معاملہ ہو رہا ہے لیکن مسلمانوں اللہ کا کرم ہے کہ جس ماحول کے اندر مسلمان ڈیڑھ کروڑ روپے لگا کر مندر تعمیر کر کر یہ سمجھتا ہے ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے یہ تو ہونے کا نہیں ہے دن اور رات میں میں کہتا ہوں ہونے کا ثبوت اگر ہے تو اس کی دلیل یہ ہے بے قصور مسلمانوں کو رہا کرو مسلمانوں کو ریزرویشن دو مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دو مسلمانوں کو الیکشن کے اندر نمائندگی دو مسلمانوں کے محلوں کے اندر بلدیاتی سہولت دو غیر قوم کا محلہ دیکھو مسلمانوں کا محلہ دیکھو پانی دیکھو یہاں پانی دیکھو وہاں کچرا دیکھو یہاں کچرا دیکھو وہاں ہمیں ویک نہیں چاہیے کتنا کچھ کرو گے اتنا دیکھ کر بھی یہ ہو نہیں سکتا اگر ہے اللہ کے قرآن کو تھامو نبی کے طریقے کو تھامو پھر دیکھو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا ایک ایک مدرسے میں ہم گئے اور جا کر محتمین کے پیر پڑے ہم نے کہا ان بچوں کو بزدل کیوں بناتے ہو تم توکل کی تقریب ہفتوں کر سکتے ہو لیکن جب یہ امام بن کر جاتا ہے خدا پر توکل کے بجائے کمیٹی پر توکل کیوں کرنے لگتا ہے رزاقیت خدا کی شان رزاقیت پر مقابلہ ہو تو گھنٹوں بول سکتے ہیں صفحات لکھ سکتے ہیں لیکن جب مسجد و مدرسے میں جاتے ہیں داڑھی مڈے متولی کو راضی کیوں سمجھتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے ادھر سے بریلی ادھر سے خادیانی ادھر سے امریکی ادھر سے یہودی ادھر سے عیسائی دنیا کا ہر کتا اسلام کو بھونکتا ہے اور مسلمان کی طرف ہر اجدا لپٹ کیوں ہے یہ محافظ کیا کر رہے ہیں یہ اسلام کے ٹھیکے دار یہ نبی کے جانشین یہ نبی کے خلفا آخر کیا کر رہے ہیں کروڑوں ڈالر جو زکات جا رہی ہے جڑ میں قربانی جا رہی ہے یہ لوٹ کر محمد بن قاسم کی شکل میں کیوں نہیں آتا ٹیپو کی شکل میں کیوں نہیں آتا کوئی مدرسے کی دکان کوئی خانخواہ کی دکان کوئی چلے کی دکان کوئی امامت کی دکان کوئی میناروں کی دکان کھول کر جنت کی سندیں دے رہا ہے اور قوم وہی کی وہی ہے لیکن اس شمع کو کوئی نہیں گل نہیں کر سکتا سورہ سب میں اللہ نے فرمایا کہ شمع اسلام کو اگر دنیا والے بجانا چاہے نہیں بجا سکتے جہاں یہ واقعہ نظر آتا ہے کہ اس کے بلڈنگ کا مالک مندر تعمیر کرے دنیا کے اندر اسلام اور مسلمانوں کا خونخوار بھیڑیا برطانیہ جیسے ملک میں ہمیں ایسی خبریں سن کر جینے کا حوصلہ ملتا ہے ورنہ شادی خانوں کو دیکھ کر خودکشی یاد آتی ہے اور تو خیر من النوم کے وقت مردہ مسلمانوں کے قبرستانوں کو دیکھ کر محلوں کو دیکھ کر ان محلوں میں ان مسالوں میں ان قبرستانوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہی ڈیڑھ سب کی ڈیڑھ سب ایک جمعہ کا مسلمان تو جمعہ کو اللہ کی ہوا میں سانس لیتا ہے جمع جمعہ کو اللہ کی کھاتا ہے اور سات دن کس کی پوجا کرتا ہے تو سات دن تیرا رب کون ہے سات دن تیرا پالن ہار کون ہے سات دن کس کی ہوا میں سانس لیتا ہے سات دن تو کس کی زمین پر چلتا ہے اے جمعہ کے مسلمان اے جمعہ کے رب کے پجاری ہفتہ بھر تجھے کیا ہو جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں حالت مسلمانوں کے معاملات دیکھتے ہیں خدا کا نام دے کر نبی کا نام لے کر من سنتی کا نام لے کر کیا نہیں ہو رہا ہے یاد آتی ہے وہ بات کہ آخا نے فرمائی ایک زمانہ آئے گا کہ قبر پر ہاتھ رکھ کر زندہ مسلمان کہے گا کہ کاش میں اس کے قبر کے اندر ہوتا ہوں یہ حالت نہ دیکھتا یہ پٹتا ہوا یہ پستا ہوا یہ اسلام کی جنگ جاتی ہوئی یہ نبی کے طریقوں کا قتل ہوتا ہوا یہ قرآن پر گولیاں چلتی ہوئی اور قرآن کے آپ کو استنجا کے پیپر ٹیشو پیپر بناتے ہوئے دیکھنے سے پہلے خدا موت دے دیتا لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کچھ چیزیں ایسے رکھتے ہیں کہ جینے کا حوصلہ ملتا ہے مراکش کا بچہ جو پیدائش کے کچھ دنوں کے بعد یعنی سات دن آٹھ دن کے بعد کلام پاک کا سورہ کہب پڑھنے لگا سورہ ملک پڑھنے لگا اے اللہ قرآن زندہ ہے قرآن تیرا پڑھنے والے زندہ ہیں اور تیونس کا ایک بچہ جسم کے اندر کلام پاک کی آیتیں ابھرنے لگی اے اللہ تیرا کلام پاک سچا ہے تیرے کلام پاک کا موجزہ سچا ہے پوچھا گیا تو کہنے لگی ماں کہ جب یہ حمل میں تھا میں اکثر سورہ ملک اور سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتی تھی کہاں گئی وہ مائیں اتنا میں پاک پڑھنے والی اب ٹی وی دیکھنے سے فرصت ملے ڈرامہ دیکھنے سے فرصت ملے ناٹک دیکھنے سے فرصت ملے دھوکہ بھڑی سے فرصت ملے مال کی پوجا سے فرصت ملے دولت کی پوجا سے فرصت ملے زمین اور بھومی کی پوجا سے فرصت ملے کس کو فکر ہے صاحب کس کو فکر ہے اپنا کھاؤ اپنا جیو اپنی جوڑوں کو پالو اپنی اولاد کو پالو دنیا جائے بھاڑ میں میں نے کہا یہ امت دوسروں کے لیے بنی ہے خود کے لیے نہیں بنی آخا سے پہلے تک کی امتیں خود کے لیے تھی آخا کے بعد قیامت تک کی یہ جو نسل ہے کن تم خیرہ امتی اخری جتلی ناس کہ تم بہترین امت ہو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے دیتا ہو تمہارا سودا طے ہو چکا ہے ان اللہ من واموالهم بان لہوں جنا ہم نے تمہاری جان اور تمہاری مال کو لے لیا اور بدلے میں ہم تم نے ہم نے تم کو جنت دے دیا ہماری جان کا سودا ہو چکا ہے ہمارے مال کا سودا ہو چکا ہے اب جینا اپنے لیے نہیں قل ان سلا تی وہ نو سو کی وہ مہیا یا ربی اب جینا اسلام کے لیے اب مرنا اسلام کے لیے نبی کی گستاخی ہوتے ہوئے ہم جی نہیں سکتے نبی کی بدنامی ہوتے ہوئے ہم جی نہیں سکتے مدارس کی بدنامی کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے اللہ اس زمانے کے اندر بھی تیرے قدرت کے کارنامے برطانیہ جیسا ملک کٹر اسلام مسلمان دشمن جس نے عراق افغانستان فلسطین کے اندر مسلمانوں کے قتل عام کے اندر دنیا کے فرعون کا وزیر بنا امریکہ کا ساتھ بنا یا وزیر بنا یار ہار بنا تیسری کلاس کی بچی کی عمر کیا ہوگی تھرڈ اسٹینڈرڈ پڑھنے والی بچی کی عمر کیا ہوگی یہودی ٹیچر آیا کوئی لسن پڑھا رہا تھا اور لسن پڑھاتے پڑھاتے اس کے زبان سے نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضدی اور ہٹ دھرمی تھے اس نے سوچا تھرڈ کلاس جو ہے اسٹینڈرڈ ہے اور تیسری جماعت ہے یہ بچے ہیں ابھی سے ان کے خون میں آقا کا زہر بھر دیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخیوں کو بھر دیا جائے اے اللہ جینے کا حوصلہ مل گیا اے رب کائنات خودکشی سے بچنے کے لیے اب ایک ذریعہ مل گیا کہ اب ہم جی سکتے ہیں اس دنیا میں تیرے نام زندہ ہے تیرا قرآن زندہ ہے تیرے نبی کے نام لیوا زندہ ہیں تیرے نبی کے چاہنے والے زندہ ہیں ایک بچی کھڑی ہو گئی اور اس یہودی ٹیچر کا گریبان پکڑ لیا معاف کیجیے گا ٹیچر صاحب لیسن کیا ہے اور ٹاپک کیا ہے اور آپ بات کیا کر رہے ہیں گالی میری ماں کو دیجیے اللہ اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں کہ برطانیہ کی سرزمین جو اسلام مسلمانوں کی دشمن ہے اللہ نے اس دھنی کلی کو پیدا کیا جس نے یہودی ٹیچر کا گریبان پکڑا اور کہا کہ میری ماں باپ کو گالی دیجیے میرے آل اولاد میرے خاندان فصل و نصب کو گنیے لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کیجیے ٹیچر نے کہا یہ کلاس روم ہے ڈسپلین کا لحاظ رکھنا خاموش رہنا خاموش رہنے والی نہیں تھی ماں باپ کو شکایت کی اور ایک اسلامی ملک سے علماء سے اس نے رابطہ قائم کر کر اس ٹیچر کے خلاف عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیا برطانیہ کی سرزمین میں مقدمے کی ایک ہی نشش کے اندر جج نے پہچان لیا کہ اب اس کے عشق رسول کی شمع کو کوئی گل نہیں کر سکتا اس یہودی ٹیچر کو اپنا جوتا اپنے سر لگا کہا کہ تمہیں اس بچی سے معافی مانگنی پڑے گی اے اللہ جینے کا حوصلہ ملا اے اللہ معاذ اور معاوض کے نمونے ملے بھی تیرے آقا کے نام پر تیرے محبوب کے نام پر ہمارے آقا کے نام پر مرنے والے ہیں ابھی بھی جان دینے والے ہیں ابھی بھی ہماری ماں اور بہنوں کے سروں پر آنچل رکھنے والے ہیں ابھی بھی مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں اقامت سلاد کی مہم جو ہمارے اکابرین نے چھوڑی صحراؤں میں وادیوں میں جنگلوں کے اندر پیدل جا کر تیس لاکھ افراد کو نماز کی مشق کرائی الحمدللہ زندہ ہے زندہ ہیں نماز کو زندہ کرنے والے معیار کیا ہے میں یار ہم نے دکان کھول لی ہے میں ایک پیر و مرشد سے بیت ہو گیا میں حلال کا کھاؤں حرام کا کھاؤں پیر پیر و مرشد عالم الغیب تو نہیں ہے اب آیا میرے گھر میں نے دعوت کر دی صبح میں ناشتہ کھلا دیا ایک اور مرید کے یہاں دوپہر کا ہو گیا ایک اور مرید کے یہاں شب تینوں مرید جنتی ارے اتنے بڑے پیر و مرشد یہ ملا سور بولتا ہے داڑی منڈا ہجڑا بولتا اتنے بڑے حضرت وہ اتنے بڑے حضرت علی الغیب ہے نبی علی الغیب نہیں تھے یہ پیر و مرشد کہاں سے ہو جائے گا میں مطمئن میں بہت بڑے علامہ بہت بڑے شیر بہت بڑے جو ہے بزرگ ابدال سے بھیا تو میرے گھر میں کھانا کھا کر گئے ٹی وی تھی کیا بھی نہیں بولے کیا ضرورت وہ بولنے کی جگہ ہے جس جگہ بولنا تھا بولو اب تو نہ نے کہا وہ کیا کریں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ آپ نے دیہاتوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ بیل گاڑی چلتی ہے اور بیل گاڑی کے اوپر مال لدا ہوتا ہے تو بیچارے ڈاکو لوگ مال کو لوٹ لیتے ہیں گنا لوٹ لیتے ہیں دھان اور راگی لوٹ لیتے ہیں تو حفاظت کے لیے کتے چلتے ہیں بیل گاڑی کے نیچے لیکن کوئی کتا سمجھنے لگے کہ بیل گاڑی کو میں ہی ڈھکل کر لے جا رہا ہوں یہ ان کتوں کی مثال ہے کہ بزرگوں کو بلاتے ہیں کو بلاتے ہیں اولیاء اللہ کو بلاتے ہیں دیوبند کے شیخ الحدیث کو بلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ان کی گاڑی چل رہی ہے یہ تو بیل کا احسان ہے کہ تجھے لات نہیں مارا ورنہ تو نکل جاتا بیل گاڑی کے نیچے سے ہر ایک اپنی دکان کھول کر سمجھ رہا ہے میں جنت کے راستے پر چل رہا ہوں اور جنت کا راستہ بدر کا راستہ ہے جنت کا راستہ اوہد کا راستہ ہے جنت کا راستہ شیر ابی تالک کا راستہ ہے جنت کا راستہ طائف کا راستہ ہے جنت کا راستہ ریاض الجنہ کا راستہ ہے جنت کا راستہ مسجد نبوی کا راستہ ہے جنت کا راستہ سفا مروا کا راستہ ہے نہ دیومن بنا تھا نہ بریلی بنا تھا نہ چاپی نہ ہنفی کچھ بھی نہیں تھا بدر تھا ہنین تھا تبوک تھا پر پتھر باندھنا تھا شک قبر تھا سفا تھا مروا تھا چلو چودہ سو تیس سال پہلے کیا کسوٹی تھی جنتی اور جہنمی کی آخا نے فرمایا بین المانی ول کفری اسلح ایمان اور کفر کے اندر جنت میں اور جہنم میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز کو قائم کرو ورنہ تم مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ یہ اتھارٹی ہے یہ مسجد معیار ہے حیال الصلاح کا جواب دینے والا مومن ہے حیال الفلاح کا جواب دینے والا مسلمان ہے جو جواب نہ دے وہ دھیڑ کا بچہ ہے یہ طے ہے آخا نے فرمایا منتر کا سلا متعمدن فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ دھیڑ و چمار ہو گیا ہم نے گزشتہ جمعہ یہ بات توڑ توڑ کر کہی من کا کیا ترجمہ ترقہ کا کیا ترجمہ سلاد کا کیا ترجمہ متعمدن کا کیا ترجمہ فخت اور کفرا کا کیا ترجمہ کیا فرق پڑا تیری زندگی میں نماز آئی مسلمان ہوتا اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی کون سی زبان تیری سمجھ میں آتی دنیا سمجھ میں آتی ہے بزنس سمجھ میں آتا ہے شادی میں نت نئے کھانے سمجھ میں آتے ہیں بیوی کے ہزاروں بے پردگی کے طریقے سمجھ میں آتے ہیں ہر چیز سمجھ میں آتی ہے تجھے پاخانہ کرنا سمجھ میں آتا ہے پیشاب کرنا من جس نے درکا چھوڑا اصلا تھا نماز متعمدن جان بوجھ کر فقط کفر وہ دھیڑ ہو گیا یہ سمجھ میں نہیں آیا آپ نے فرمایا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا عقیم السلام ولاک من المشرقین نماز قائم کرو ورنہ تم مشرقوں میں سے ہو جاؤ گے کون سی اس میں مشکل بات ہے کون سا جھمیلا ہے کون سا اس میں خطرناک فارمولا ہے پڑھو نماز مسلمان چھوڑو نماز بھیڑ کے بچے اب بھی نماز نہیں پڑھو گے تو کیا تمہیں حق پہنچتا ہے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کا حق پہنچتا ہے مسجد کا جنازہ استعمال کرنے کا کیوں اسلام کو رسوا کرتے ہو جاؤ جاؤ اسلام دشمنوں کو خوش کرو کہ آج سے ہم نماز چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں ہندوستان سے فرقہ وارانہ فساد ختم ہو جائے گا مسجدوں کو ڈھانے کی سازشیں ختم وہ لوگ خوش ہوں گے بھائی دیکھو آج پچاس ہزار آ گئے نماز چھوڑ کر دوسرے دن اخبار اٹھایا انڈین ایکسپریس دیکھا آج ایک لاکھ بے نمازی ہم میں داخل ہو گئے تیسرے دن دکن ہرال اٹھایا اس میں دیکھا چوتھے دن تمل پیپر آج پانچویں دن جو ہے تیلگو پیپر خوش ہو رہے جاؤ پھر ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں بچ جائیں گی دکان جلنے سے اور راک ہونے سے بچ جائیں خوش ہو جائیں گے حدیث کی نہیں مانتے ہو چلو ان کو تو خوش کرو ارے عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس زبان کے اندر ایک لفظ ایک چیز کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بہتا پانی ہے اسے آئینن کہیں گے آئین گرگے کو کہیں گے آئین آم کو کہیں گے آئین چشمے کو کہیں گے آئین کھجور کے درخت کے تنے کو کہیں گے بڑی عجیب و غریب زبان ہے عربی بڑی لچکدار زبان ہے عربی اتنی مز اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العرب علی سلاس عربوں کو تین وجہ سے پسند کرو فنی عربی میں عربی ہوں قرآن و عربی قرآن عربی ہے وہ لسان و اہلی جنتی عربی اور جنتیوں کی زبان عربی مرتے ہی پوری دنیا کا انسانوں کا سافٹ ویئر لینگویج کا بدل جائے گا سب عربی میں بات کریں گے ملیالی تمل ہندی تیلگو مراٹھی ارب جو ہے اجمی ایرانی فارسی ترکی سافٹ ویئر بدل جائے گا جیسے رو نکلے گی لینگویج بدل جائے گا سافٹ ویئر سب کی زبان عربی ہو جائے گی بڑی عجیب و غریب زبان ہے اگر کسی کو بلانا ہے کوئی آدمی پیچھا ہے میں کہوں تال تشریف لائیے تفضل تشریف لائیے جی ہنا آئیے ادھر لیکن اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے وہ جب بلاتا ہے اپنے گھر کے لیے یہ نہیں کہتا تال ارے مر کر نماز کی طرف ادھر آ جا ڈانٹ نہیں ڈپٹ نہیں پیار کے ساتھ چودہ سو تیس سال سے بلال کو نائب کے بلال کے نائبوں کے ذریعے سے مشرق مغرب شمال جنوب اور سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ دنیا میں چوبیسوں گھنٹے اذان پوچھتی رہتی ہے فجر میں دیکھو ایک محلے کی ادا ختم دوسرے محلے کے دوسرے کی ختم تیسرے تیسرے کی ختم چوتھے ہوتے ہوتے ہوتے ایک شہر کے بعد دوسرا شہر دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا امریکہ میں اس وقت رات ہے جب یہاں دن ہوگا وہاں رات وہاں رات ہوگی یہاں صبح ہوگی اصلا تو من النوم چوبیسوں گھنٹے میرا اللہ تعال الاسلا تفضل الاسلح نہیں حیا سلام حیا بڑا پیارا لفظ ہے آپ کا بیٹا ایگزام دیا کوئی کمپٹیشن میں گیا مقابلے میں گیا گولڈ میڈل لیا تو کہیں گے تیرے لیے مبارک ہو اس کا وہ لفظ استعمال کر کر حیا اللہ آجا آ جا آ جا آ جا آ جا میرے پیارے آ جا اتنا پیار سے تجھے دنیا کا کوئی کوٹ نہیں بلاتا کوئی تھانے دار نہیں بلاتا ماں بھائی کی گالیاں دیتا ہے اس کے سامنے تو ادب بن کے کھڑا ہوتا ہے فجر میں بلایا زہر میں بلایا اثر میں بلایا مغرب میں بلایا عشاء میں بلایا تحجد میں بلایا اشراق میں بلایا ابابین میں بلایا چاشت میں بلایا تحجد میں بلایا حیال السلام کہیں تکبر پیدا نہ ہو جائے گھنٹ پیدا نہ ہو جائے کہ بھائی اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے اتنا گر مر کر بلا رہا الفلاح نہیں حیا گر مر کر نہیں تیری کامیابی میرے در پر سر جھکانے میں ہے تیرے کارخانے میں نہیں کتے تیری بیوی کے بال میں نہیں تیری اولاد کی غلامی میں نہیں حیال السلام اس پیار کا غلط مطلب نہ لے تیری کامیابی میری محبت برداشت نہیں کرتی کہ میرے در کو تو چھوڑ کر جائے گا برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا کائنات کا سب سے بڑا منہوس اگر کوئی سوال کرے سور پاخانہ کرتا ہے پاخانے میں کیڑا ہوتا ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم وہ بے نمازی کتا سور کے پاخانے کے کیڑے سے بھی بدتر ہے کائنات میں اس سے بڑا منوس کوئی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے راستے میں پانی وغیرہ کی ضرورت نہیں تو ایک ندی میں آپ نے پانی پیا اور چلے گئے آگے اور جب واپس آئے یاد تو تھا کہ علاقہ یہی یہی پہاڑ ہے یہی بیابان ہے لیکن ندی ندارت ندی نہیں نالے نہیں باغات نہیں سر و شادابی نہیں کہا کہ یا اللہ کیا ماجرا میں جگہ بھول گیا کیا معاملہ اللہ نے وہی کیا عیسا جگہ یہی ہے لیکن معاملہ یہ کہ اس ندی پر ایک گروہ تیری جماعت کا گزر رہا تھا اس میں سے ایک آدمی بے نمازی تھا اس نے ہاتھ ڈالا اس کی نحوست سے ندی سوکھ گئی اور ندی سوکھ گئی نالے سوکھ گئے نالے سوکھ گئے تو کھیت کھلیان اور سرسب و شادہ بھی ختم ہو گئی ایک بے نمازی کی وجہ سے ایک ملک اجڑ رہا ہے شوہر داڑھی مڈا بے نمازی عورت رنڈی بے نمازی بیٹی یونیورسٹی کو جانے والی معاشقہ لڑانے والی اور ایس ایم ایس کرنے والی اور محبت بھری چارٹنگ کتوں کی کرنے والی یہ بے نمازی لڑکا غیر کو لے کر فلم کو جانے والا وہ بے نمازی ایک ملک ایک بے نمازی کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے تباہ برباد باپ ماں شوہر بیوی اولاد بھائی بہن کہاں کہ برکت ہوگی چیلنج ہے تو پیران پیر کی درگاہ کو نہیں جنید بغدادی کی درگاہ کو نہیں خواجہ اجمیری کی درگاہ کو نہیں ان کو زندہ بھی کر لے اور ان سے پانی بھی دم کرا لے بے نمازی ان کا دم کیا ہوا پانی تجھ پر اثر نہیں ہوتا بے نمازی کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی بے نمازی کے حق میں تعویذ قبول بے کار عاملوں کو پیسہ دے رہا ہے عامل پورا قرآن گھول کر تجھے پلا دے گا تیری زندگی میں نماز نہیں ہوگی تو وہ تعویذ وہ پلیتا اثر نہیں کرے گا نماز ان چیزوں کی کامیابی کی کنجی ہے تجھے دنیا کے کتوں نے کاٹ لیا ہے تجھے امریکہ کے اجڈے نے دس لیا ہے تجھے میڈیا کے دہشت گرد نے دہشت گردی کا شکار بنا لیا ہے الفلاح الفلا مسجد میں کامیابی آ سجدے میں کامیابی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلا سمجھ میں نہیں آتی بات ایک جمعہ کا ہو دوسری جمعہ کا ہو مشرق سے مغرب سے نیچے سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے اللہ شاید تھپا لگا دیا دل پر اللہ نے مقدر کر دیا جہنم کا لہو پینا اور پیپ پینا دنیا کا کوئی مائی کا لال تجھے جنت میں کھینچ نہیں سکتا ہم کیا کریں گے خواجہ ابو طالب کو آخا نے کتنا کہا چچا جان ایک مرتبہ کان میں ان کا احبتا اللہ من یشاء اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا میرا کام ہے آقا جب ہدایت نہیں دے سکے ہم ڈھیر بتائے چمار بتائے کافر کی اولاد بتائے مشرق کا کیا فرق پڑتا ہے جہنمی جو ہو چکا ہے اور جہنم کے دروازے پر جو نام لکھا جا چکا ہے اب اثر کو دیکھو وہی تعداد فجر کو دیکھو وہی تعداد اللہ یہ کیا ہو رہا ہے زمین آسمان کے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے سائنس ٹیکنالوجی سمجھ میں آ رہی ہے بیوی کے پہ سمجھ میں آ رہے ہیں یہ مسلمان ہونا کافر و چبار ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اصل کیا ہے جس آدمی کو گندی چیز کھا کر عادت ہو جاتی ہے اس آدمی کو اچھی چیز کا ہاضمہ نہیں ہوتا آج اس میڈیا نے وہ جادو کیا ہے وہ اسی لیے تو کہتے ہیں اس حرامی کو گھر سے نکالو یہ ٹی وی کو نکالو یہ تباہ برباد کر کے رکھ دے گا تمہاری نسلوں کو حیا کے جنازہ نکال کر رکھ دے گا نماز کی روح کو ختم کر کے رکھ دے گا گمبد خزرا اور کعبہ شریف اور صفا بروا کے نیٹ ورک کو کاٹ کر رکھ دے گا مانو میری بات اس یہودی کو نکالو جس دن یہ یہودی تمہارے گھر سے نکلے گا اس کے دوسرے دن بیت المقدس سے وہ یہودی نکلے گا اس یہودی کو پال کر دو رکعت نماز پڑھ کر دعا کر رہے ہو یا اللہ بیت المقدس سے یہودیوں کو نکال اللہ کہے گا فرشتے کہیں گے یا اللہ کیا مذاق ہے گھر میں یہودی کو پال رکھا ہے اور صبح شام یہودی کے لیے قرضہ لیتا ہے یہودی کے لیے پیمنٹ کرتا ہے اور یہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے فلسطین سے یہودیوں کو خالی کر دے ٹھٹا نہیں مذاق نہیں تباہ کر رکھا ہے ایسا ذہن بنا رکھا ہے ایسا ذہن بنا رکھا ہے کہ آج ملا کی بات پر ایمان نہیں اگر ہوتا تو مسجدیں آباد نہیں ہوتی اگر ہوتا جنت کی ٹکٹ یہاں سے نہیں لیتا مسلمان ملا کی بات پر اعتبار نماز چھوڑو گے تباہ ہو جاؤ گے نماز چھوڑو گے برباد ہو جاؤ گے منفات الاسرا کام نماز تیرا اہلو و مالو جس نے اصل کی نماز کو چھوڑا وہ تباہ ہو گیا برباد ہو گیا بنگلور میرر کے اندر میں بتایا تھا نا سگریٹ کے روئی کے اندر خنزیر کے چربی کی ملاوٹ ہے مسلمان کام کیا علماء چیخ رہے ہیں یہ حرام ہے یہ فضول خرچی کا ہے اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے یہ صحت کو برباد کر وہ بات سمجھ کسی کافر نے کسی مشرق نے اخبار میں کالم لکھ دیا چوکنا ہو گیا عادت ہو گئی غلط کھا کر پاخانہ کھا کر پیشاب پی کر اب زمزم ہزم نہیں ہوتا اب گلاب دیکھا نہیں جاتا ملا نصیر الدین نام سنا ہوگا ایک شاعر تھے مزاحیہ آدمی تھے ایک صاحب آئے صبح سویرے اور ملا نصیر الدین کا دروازہ کھٹکھٹایا ملا نصیر الدین نے دروازے کو کھولا دروازے کو کھولنے کے بعد کہا السلام علیکم السلام کیسے آنا ہوا صبح سویرے کہنے لگا حضرت مجھے کہیں سفر میں جانا ہے آپ کا گدھا اگر فارغ ہو یعنی بیکار پڑا ہو تو دے دیجیے میں استعمال کروں گا پھر لا کر دے دوں گا ملا نصیر الدین نے کہا کہ وہ جنگل میں چرنے کے لیے گیا ہوا ہے اندر کوئی ٹرانسٹر چل رہا تھا یا اس زمانے کی کیا بات تھی کہ اس ڈرامے کے اندر گدھے کی آواز تھی ڈیچو ڈیچو ڈھیچو کی آواز تھی تو ملا نصیر الدین کو اس آدمی نے پکڑ لیا حضرت اتنی بڑی داڑھی رکھ کر امامہ رکھ کر آپ جھوٹ کہہ رہے کہ آپ کا گدھا چرنے کے لیے جنگل گیا ہے یہ تو ڈیچو ڈیچو کی آواز آ رہی ہے خیر ایک لطیفہ تھا ملا نصیر الدین ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگے کیا زمانہ آ گیا کیا انسانوں کی بات کا اعتبار نہیں گدھے کے ڈیچو کا اعتبار ہے آج میڈیا میں آنے والے ٹی وی چینلوں میں آنے والی رنڈیوں کا اعتبار کہ یہ کریم لگاؤ تین دن کے اندر چاند جیسا چہرہ ہم کہہ رہے ہیں تحجد پڑھو تمہارا چہرہ جنتی ہوگا ہورا جیسا ہوگا تم داڑھی رکھو کائنات کے ایک نمبر کے ہیرو ہوں گے تمہاری داڑھی کو دیکھ کر یہود و نصارہ خوف زدہ ہوں گے نہیں مان رہے اس گدے کے ڈھیچو کو مان رہے ہیں اس کتے کے آلات کو مان رہے ہیں بات کو ہم قرآن دکھا رہے ہیں حدیث دکھا رہے ہیں اولیاء کا چہرہ بتا رہے ہیں بزرگان دین کا چہرہ بتا رہے ہیں جہاد کی بات ہو فلسطین کی بات ہو کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے آستین چڑھا لیتے ہیں کب تک یہ جمعہ کی نماز السلام علیکم السلام علیکم تک اس کے بعد ووج کھڑے ہو کر بیڑی وہ جورو کی غلامی وہ دنیا کی پوجا فجر میں غائب یہاں بیٹھ کر ارے چلے جائیں گے بھائی افغانستان کو جائیں گے عراق کو جائیں گے مغلیہ دور کی حکومت ہندوستان میں ختم ہوئی راجا رنجیت سنگھ مغلیہ دور کی حکومت کے بعد پہلا بادشاہ بنا لاہور پائے تخت تھا مغلیہ بادشاہت کے اندر جو اسٹاف تھا باورچی تھے جانوروں کو دھلانے والے تھے گھوڑے کو چارہ ڈالنے والے تھے محل کے واچمین سب کی ڈیوٹیاں چلی گئی جب حکومت گئی تو وہ لوگ کہاں رہیں گے سب کی ڈیوٹیاں چلی گئی مغلیہ دور حکومت کے آخری بادشاہ کے پاس ایک باورچی تھا اس کا پکوان بہت مشہور تھا یہ منہ اور مسور کی دال جو کہتے ہیں وہ مجھ اور آپ جیسے لوگوں کو کہتے ہیں تم جی ہاتھ کی بات کرو گے تم خالد ابن ولید کی بات کرو گے یہ منہ اور مسور کی دال سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرو گے افغانستان عراق کی بات کرو گے نماز سنبھالو صاحب داڑھی سنبھالو پردہ سنبھالو زبان کی لاج رکھو معاملات صاف کرو تو چنانچہ وہ جو مغلیہ دور کا باورچی تھا بہت سارے لوگ جو بادشاہ کا حجام تھا دھوبی تھا اور گھڑ سواری کرنے والے تھے سب لاہور کی طرف اپنی اپنی قسمت آزمانے کے لیے گئے کہ دیکھیں ہمیں ڈیوٹی ملے گی ہمیں کچھ کو ملی کچھ کو نہیں ملی قسمت کا کرنا یہ تھا کہ اس باورچی کو ڈیوٹی مل گئی یہ باورچی مسور کی دال پکانے میں بڑا ماہر تھا بیگم صاحبہ کو راجا رنجیت سنگھ کی جو بادشاہ اس کی عورت تھی بہت پسند آیا جب مہینہ ہوا تو بجٹ پیش ہوا کہا کہ مرغے مسلم اور بکریوں کو کاٹ کر اتنا بجٹ نہیں ہوا اور مسور کی دال پکا کر اتنا بڑا بجٹ ہو گیا راجا رنجیت سنگھ نے اس کو نکال دیا باورچی کو نکل جاؤ لاکھ اس نے منت کی سماجت کی لیکن جو ہے اس کو اس کو دربار سے نکال دیا وہ کہیں تھپیڑے مارتا ہوا دوسری نوکری کی تلاش میں نکل گیا اب جب یہ باورچی نکل گیا تو پھر دوبارہ وہی گھسی پٹی دال اور وہی جو ہے گوشت کا خورما اس جو ہے ملکا کے دربار میں پیش کیا گیا تو ناک منہ چڑھانے لگی راجا رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ کھاتے کیوں نہیں کہنے لگی اجی وہ دال جو ہے اس پر ہزاروں بکرے قربان مرغے مسلم قربان اتنے مسالے لگتے تھے اس میں کیسا لذیذ تھا تو اب بادشاہ نے منوایا تو اب چلتی نہیں تھی بادشاہ کی کہا کہ جاؤ اس باورچی کو ڈھونڈ کر لاؤ اللہ کا کرنا یہ تھا کہ ڈھونڈتے تلاشتے پاکستان کے کسی علاقے میں یہ باورچی مل گیا کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہا کہ راجا نے آپ کو بلایا ہے کہا کیوں کہا کہ وہی دال پکانے کے لیے تو فوراً اس کے منہ سے نکلا یہ منہ اور مسور کی دال تو یہ ہماری حالت ہے کہ جہاد کی بات آئے جمعہ میں آئے ایسے تیر دکھائے اب خالد بن ولید بن کر نکلیں گے اب سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر نکلیں گے اب ٹیپو سلطان بن کر نکلیں گے جس کے دس روپے واپس کرنے تھے وہ بھی نہیں کیے جا کر اغیار کے پیچھے زندہ مردہ باد کہہ کر کتنے کمینے اس مسجد میں آنے والے انہوں نے بی جے پی کا ساتھ دیا شیواجی نگر کے اندر ایک پہلوان جو بی جے پی کا نمائندہ ہے اس نے ریالی نکالی داڑی والوں نے ڈانس کیا برخے والوں نے ڈانس کیا یہ زمین کاپ گئی ہوگی یا آسمان لرز گیا ہوگا فرشتوں نے خدا سے کہا ہوگا اے رب کائنات یہ آپ کے محبوب کی وہ امت جس کے لیے محبوب نے نوازوں کو قربان کیا تھا مغرب کے اذان کے ارد گرد دعا کی قبولیت کا وقت بی جے پی کے ایک مسلمان نمائندگی کی میوزک کو ختم کرنے آئے تھے آخا میرے میوزک کے آلات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے آرکیسٹرا بج رہا تھا بے پردہ عورتیں تھیں برقع پوش عورتیں تھیں داڑھی والے پیشانی پر نماز کا گٹا رکھنے والے یہ وہ جماعت یہ وہ تحریر جس نے ہمارے ماں بہنوں کے آبرو کو لوٹا تھا جس نے احسان جعفری کا اس کی بیوی کے سامنے قتل کر کر آگ لگایا تھا ان کے گھر کے اندر آدمیوں کو زندہ جھلسایا تھا یا اللہ کیا زمانہ دیکھنے کو آ رہا ہے کہ زیرت ہماری مٹ گئی شرم کہاں چلی گئی سچ فرمایا میرے محبوب نے تستا ہی جب تیری شرم کا جرانا نکل جائے جو چاہے تو کر اب ہمارا اسلام کہاں ہے مسجدوں میں تو نظر نہیں آتا نمازوں میں نظر نہیں آتا ذکر و اذکار میں خانقاہوں میں نظر نہیں آتا اب ایک دوسرے سے پوچھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جو درخت کے قریب گئے تھے اس کی اونچائی تجھے معلوم وضو کے فرائض معلوم نہیں اس کا ڈھیلا لینے کا طریقہ معلوم نہیں زندہ جانتے بوجھتے عورت کو طلاق کے پتھر پھینک کر مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے آج وہ ان مسائل کے اندر یہ سب یہودیوں کی سازش ہے پرچہ نکلا کہ جس نے اس پرچے کو چھاپا اس کی زندگی میں خیر و برکت اور جس نے نہیں چھاپا بامبئی میں ایک آدمی نے انکار کیا اس کا گھر تباہ ہو گیا برباد ہو گیا کچھ سوال قیدی کو صبح میں کیوں پھانسی دی جاتی ہے مرد مرنے کے بعد داڑھی سے پہچانا جاتا ہے عورت مرنے کے بعد کیسے پہچانی جائے گی ہزار مرتبہ کہا کہ جو مسلمان جس لائن کی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے اسی لائن کی موت دیں گے عزت کی زندگی گزارو عزت کی موت آئے گی نماز کی زندگی گزارو سجدے کی موت آئے گی کعبے کی محبت کی زندگی گزارو طواف پہ موت آئے گی محمد قدرا سے محبت کی زندگی گزارو نبی کے روزے اور جالی کے سامنے موت آئے گی اور دنیا کی محبت کی زندگی تو جاؤ پیسے گنو حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے کہا ایک آدمی کو کلیمہ پڑھایا جانے لگا تو پوچھتا تھا آج بازار میں کپڑے کا بھاؤ کیا زمین اس اسکوئر فٹ کیا چل رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا لکھ کر رکھ لو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ایک مرد کو ختنا دے کر داڑھی دے کر یا کچھ نشانیاں دے کر عورت کو کیسے عورت کو اللہ اسی موت ہی نہیں دے سکتے اس کی زندہ مثال ہے حضرت مولانا سید احمد علی شہید رحمت اللہ علیہ بڑے پکے مواحد انگریز کے کٹر دشمن اور اتنے واحد تقویت المان کتاب لکھی کہ اہل عرب نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا انگریزوں سے جہاد کیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو قبر پرستی سے چڑ نفرت اور تقویت المان کے اندر لکھ دیا قبر پرستی شرک ہے اور کرنے والا مشرق ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی موت کے بعد آپ کی خبر کی نہ شروع ہو جائے حضرت مولانا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شہدائی سنت تھے نبی کے طریقوں پر مر مٹنے والے تھے اللہ زندگی میں جو نبی کے طریقوں پر مر مٹے گا موت کے بعد اسے رسوا نہیں کرے گا حضرت کو انگریزوں نے آپ کے ایک دوست کے ذریعے سے کھانے میں زہر دے دیا حضرت کھا لیے بیمار تو رہے لیکن اس کھانے سے شہید نہیں ہوئے بیماری کے بعد جب افاقہ ہوا سب سے پہلے دو رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اب نہیں ہوتا آپ ہوتے تو کہتے پوچھتے حضرت کیسے تو ہم کہتے اللہ زہر کھا کر بچانے سے کھا کر بچا لیا زندگی دے دی اس لیے دو رکعت احمد علی شہید قربان جائے نبی کی سنتوں پر بر پٹنے کا جذبہ خدا ہمیں بھی کچھ دے دے فرمانے لگے کہ نہیں زندگی کے ملنے پر نہیں نبی کی ایک سنت بھی میری زندگی میں آ گئی وہ یہ کہ میرے آقا کو بھی یہودیوں نے کھانے میں زہر دیا تھا چلو نہ چاہتے ہوئے نبی کی وہ سنت بھی میری زندگی میں ادا ہو گئی میں کسی یہودی کو رشوت دے کر نہیں کہہ سکتا تھا ایسا کرنا حرام تھا اتنا نبی کے سنتوں کے عاشق تھے لیکن معلوم جو سنتوں پر مرتا ہے مٹتا ہے اللہ اس کی مرنے کے بعد کیسی حفاظت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں حضرت کی مزار ہے حضرت کو انگریزوں نے جب شہید کیا تو جسم کے پرخچے اٹھا کر ادھر ادھر کر دیے مسلمانوں نے لاکھ تلاش کی لیکن حضرت کے جسم کے پرخچے نہیں ملے حضرت ضیاء الحق رحمت اللہ علیہ کی طرح نہیں ملے تو جب حضرت کی خبر ہی نہیں تو قبر پرستی کیا ہوگی تخویت المان لکھ کر قبر پرستی کے خلاف تحریک چلائی اللہ نے موت کے بعد آپ کی قبر کو شرک اور بت پرستی سے بچا دیا جو عورت متقی ہوگی پرہزگار ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اسے ذلت کی موت نہیں دیتے میری زندگی میں میں نے نہیں دیکھا کہ عورت متقی ہے اور راستے میں جو ہے اس پر جو ہے لاری چڑھ گئی اور غیر اس کا چہرہ دیکھ رہے شرم دے اللہ ایسی موت نہیں دیتا اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں پرکٹی اور عورتوں سے پنا مانگو رنڈی عورتوں سے پناہ مانگو گندی عورتوں سے پناہ مانگو انگریز کا پیشاب پینے والی عورتوں سے پناہ مانگو غیروں کی چال چلن چلنے والی عورتوں سے پناہ مانگو زندگی ایسی ہوگی تو موت کے بعد ہائی وے کے اندر ان کے جسم کے پرچے پڑے ہوئے ہوں گے کوئی کافر ہاتھ اٹھا رہا ہوگا کوئی ہندو اس کے سینے کو اٹھا رہا ہوگا کوئی مشرق اس کی شرمگاہ کو چھو رہا ہوگا اور پھر پوسٹ مارٹم کے اندر شراب پی کر کافر و مشرق اس کے جسم کے ہر عضو کو چھی رہے ہوں گے نبی نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے اللہ معلوم کا اللہ ایسی خطرناک بری موت سے میں پناہ مانگتا ہوں اچھی زندگی گزار کر اللہ گندی موت نہیں دیتے ایسی مثال نہیں مل سکتی اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی غلط گزاری ہے اس کی زندگی کچھ اور ہمیں دکھ رہی تھی پس پردہ کچھ اور ہے اللہ حقیقت کو جاننے والے حضرات یہ السلام فیال الفلا یہ لیبارٹری ہے یہ جانچ کا مرکز ہے مسجد جو بڑا وہ موبل ہو گیا جو چھوٹا وہ جہنمی ہو گیا اب اس میں دیوبندی بریلی تبلیغی چلا چھٹی ارس قوالی عربی اجمی کچھ نہیں اللہ تو اماد الدین نماز دین کا ستون ہے پمن اقام اقام الدین جس نے دین کو قائم کیا نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا وہ ترا کہا فتح الدین اور جس نے اس کو چھوڑا اس نے دین کو چھوڑا سازشیں اسلام مسلمانوں کے خلاف مشرق و مغرب شمال و جنوب میں نے بتایا حیا سوز طریقے ایئرپورٹوں کے اندر دیکھو غیر مسلموں کے یہاں بھی شرم و حیا کی کچھ چیزیں ہیں رامائن مہا بھارت کے اندر بھی عورت کی عزت اور آبرو بچانے کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں ملکوں پر حملہ کیا جاتا ہے کہ ہماری عورت کو تو نے ہاتھ کیوں ڈالا ہماری عورت کے اوپر نگاہ کیوں اٹھائی لیکن ان یہودی خبیصوں کا کیا کہنا کہ اس حیا سوز طریقے ایئرپورٹوں کے اندر لائے جا رہے ہیں کہ آدمی وہاں پر گزرے تو مادر ذات برہنا ہو جائے ننگا کیا جا رہا ہے یہ کیوں ہم نبی کے طریقے سے کافی ہٹ کر بے حیائی کو سینے سے لگایا تو اللہ نے کہا جاؤ ان یہودی کتوں کے سامنے بھی اپنی بے حیائی کا مزہ یا کچے کپڑے کیوں پہناتے ہو اس کو بھی انہوں نے اتار دیا اگر برقع ہوتا اگر نقاب ہوتا ہاتھ میں گلوز ہوتے پیر میں ساکس ہوتے چہرے پر جو ہے کپڑا پڑا ہوا ہوتا تو ان قبیزوں کی ہمت ہوتی انہوں نے دیکھا کہ ان کا نقاب اتر گیا ان کا چلمن چلا گیا ان کی حیا چلی گئی ان کی عصمت اور آبرو سے خود ہاتھ دھو بیٹھے کہا کہ ان کو اور مزید لنگا کر دو ہم عذاب کو دعوت دے رہے ہیں چھٹیوں کے دن ہیں ان چھٹیوں کے دنوں کے اندر اب ہر مسلمان ہر انسان ان چھٹیوں کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کوئی تفریح کو جاتا ہے کوئی اوٹی کوئی کشمیر کوئی کنیا کماری اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو فارین کو جا سکتا ہے جا رہا ہے کوئی عمرے کو تفریح کا اڈا بنایا وہ جا رہا ایئرپورٹ بھرے ہوئے عمرے میں بھیڑ بھری ہوئی ہے کیا پیرس لندن امریکہ جائیں سستے میں عمرہ کا عمرے کا لیبل لگ رہا ہے اور پھر خرید و فروخت ہو رہی ہے ہم آپ کو قرآن حدیث سے عالم کی سیر کرائیں گے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو عالم کی سیر کرائی تھی فری پیکج ہے ہالیڈیز پیکج اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ان چھٹی کے دنوں کے اندر نمازوں میں پنج وقتہ لے کر آئیں وہ بچے جو مسجدوں میں استنجا کر لیتے ہیں صفوں میں بھاگتے ہیں ان بچوں کو نہ لائیں جن بچوں میں سرابر ہوشیاری ہے لائیں اور خاص طور سے ایسے بیانات جن میں بدر کے تذکرے جہاد کے ولولا انگیز واقعات اور جس میں جذبات کو بھارنے کی بات آج بچپن میں ان کو جذب جہاد کی گھٹی ڈالیے تاکہ کل کوئی عالم سو میٹھا شربت پلا کر اور جو ہے خواب غفلت کی گولیاں دے کر ان کو تباہ برباد نہ کر سکے یہ ہماری آپ کی آپ سے درخواست ہے اگلی جمعہ عالم کی سیر کائنات کے سردار ہمارے امیر اور ہمارے آقا مسلمانوں کو عالم کی سیر کراتے ہیں یہ ہالیڈیز فری پیکج ہے اپنے دوستوں کو بھی لے کر آئیے ہم آپ کو عالم کی سیر فری کرائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ مسجدوں کو آباد فرمائے اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نمازی بنائے اللہ نمازیوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے آمین واقدان الحمد للہ رب العالمین